الباب الحادي عشر وثلاثمئة باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة لهسن بياز گندنا یا کوئی اور بدبودار چیز کھا کر بدبو زائل کیے بغیر مسجد میں داخل ہونے کی ممانعت اور بوقت ضرورت اس کا جواز عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل من هذه الشجرة یعنی الثوم فلا یقربن مسجدنا متفق عليه وفي وفي رواية رواية لمسلم مساجدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس پودے یعنی لہسن سے کچھ کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے بخاری و مسلم اور مسلم کی روایت کے الفاظ ہیں ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلين معنا متفق عليه حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس پودے سے کھائے تو وہ ہمارے قریب نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے بخاری و مسلم وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول صلی اللہ علیہ وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا متفق عليه وفي رواية لمسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے علیحدہ رہے یا فرمایا ہماری مسجد سے علیحدہ رہے بخاری و مسلم اور مسلم کی روایت میں ہے جو شخص پیاز لہسن اور گندنا کھائے تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے اس لیے کہ فرشتے بھی ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد امر به فاخرج الى البقيع فمن اكلها فليمتها طبخا رواه مسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جمعے کے دن خطبہ دیا تو اپنے خطبے میں فرمایا پھر تم اے لوگوں دو ایسے پودے یعنی سبزیاں کھاتے ہو جن کو کچا کھانا میں ناجائز خیال کرتا ہوں پیاز اور لہسن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب مسجد میں کسی آدمی سے ان دو چیزوں کی بدبو آپ محسوس فرماتے تو اس کی بابت حکم دے کر اسے بقیع باہر نکلوا دیتے تھے چنانچہ جو شخص انہیں کھانا چاہے تو وہ انہیں پکا کر ان کی بدبو زائل کر کے کھائے مسلم